امام مالک نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے بیان کیا ان سے عبداللہ اور حسن نے جو دونوں محمد بن علی کے صاحبزادے ہیں ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر عورتوں سے متا کی ممانعت کی تھی اور پالتو گدھوں کے کھانے کی بھی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو سولہ